ابن ابی عطاب نے نے ابو سلمہ سے انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تینتیس